بھائیو بہنوں جلدی حج کر لو ارے وہ گھر جو ہمارے رب کا ہے جہاں ہمیشہ ہدایت برستی ہے جہاں ہر نبی تشریف لے گئے جہاں جبرائیل امین بار بار اترے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا جوانی گزری جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سجدے کیے اور ان سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا وہ گھر جو انسانیت کی ترقی ہے جو اسلام کا مرکز ہے وہاں کبھی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی مزدوری فرمائی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو روانہ ہوئے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مارے کھائیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت نے تالے کھولے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفاؤں نے ڈیرا ڈالا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بت گرائے ارے وہاں کے کس کس مقام کو بیان کروں وہاں کی کس کس فضیلت اور تاریخ کو عرض کروں زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی کعبہ اور زمزم جیسی بلند نعمتیں موجود نہیں ہیں جلدی کرو بھائیو جلدی کرو جلدی کرو بہنوں جلدی کرو مکان پھر بن جائے گا نہ بنا تو کیا ہوا شادیوں کے خرچے پھر آ جائیں گے نہ آئے تو کیا ہوا حج کا فریضہ ادا کر لو حج کا فریضہ ادا کر لو حج کا فریضہ ادا کر لو دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تعجلوا الى الحج فین احدم لا يدري یا يعرض له حج کے لیے جلدی کرو کیونکہ تم میں کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا حالت پیش آ جائے دوسری روایت میں فرمایا جو حج کرنا چاہے وہ جلدی کرے کیونکہ کبھی بیماری آ جاتی ہے مال گم ہو جاتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے